سیدنا مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صلف صالحین کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ میں وہابیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صورت کہف کی آیات ہیں ایک سو تین سے لے کر ایک سو پانچ تک قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمال فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے متعلق جن کے اعمال سراسر خسارے میں ہیں جن کی کوشش ساری دنیا کی زندگی میں ہی غرق ہو کر رہ گئی تباہ ہو گئی وہ ہم یہ سبونا اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور ملاقات کے ساتھ وہ فت اعمال تو ان کے اعمال برباد ہو گئے فلاں الحم یوم القیامت وزنہ ان کے اعمال کا ہم قیامت کے روز وزن قائم نہیں کریں گے یعنی وزن ہی نہیں کریں گے سورہ کاف کی ان آیات طیبات کی تفسیر تعویل میں جس طرح کے امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اور محدث ابن جریر تبری نے اب تفسیر تبری میں اور امام شاشی نے مسند شاشی میں اور حافظ ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم میں ان کتابوں میں مولا علی سے نقل فرمایا کال منہم اہل حرورا فرمایا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان آیات مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے انہی سے ہیں اہل حرورا حروریا کہتے تھے پہلے خیر میں تاریخ بعد میں بیان کرتا ہوں اس کے اندر سارا تذکرہ آئے گا ساری وضاحت آئے گی یہاں اتنا ہی بتانا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کی آیت آیات طیبات کے اندر وہابیوں کا خارجیوں کا ذکر ہوا ہے وہ صورت کہف کی آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں مولا علی مشکل کشاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کتابوں کے حوالے اور نام میں نے بتا دیے ہیں وضاحت آگے کرتا ہوں وہابیوں کی تاریخ جو ہے نا ابتدان وہ بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ پھر ان کی نشانیاں جو احادیث مبارکہ صحیحہ کے اندر آئی ہیں اندر آئی ہیں وہ صرف بتاؤں سو ویسے تو اگر دیکھا جائے کسی مومن پر مخفی نہیں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر کفر اور ہر ولالت اور گمراہی کی بنیاد اور آغاز اور افتتاح شیطان سے ہوا ہے ابلیس سے ہوا ہے ابلیس ہر گمراہی کو شروع کرنے والا ہے ہر گمراہی اور ہر کفر کا بانی مبانی وہی ہے ٹھہرا اپنی جگہ نہ کاریگر دینا یعنی ہر کفر اور گمراہی والوں کا پہلا پیشوا اور امام وہ حضرت ابلیس ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے دنیا میں کہیں اگر کوئی کفر گمراہی آپ دیکھیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل اور بنیاد آپ کو ابلیس میں ملے گی وہابی مذہب کے اندر ایک خاص چیز آپ محسوس کر چکے ہوں گے دیکھ چکے ہوں گے وہابی مذہب کے لوگوں میں ایک خاص چیز آپ محسوس کر چکے ہوں گے اللہ تعالی کے بندوں کے آگے اولیاء اللہ کے آگے تکبر آکڑ ان کو نہ ماننا اپنے آپ کو ہی سارا کچھ سمجھنا یہ ان کی مخصوص نشانی تم لوگوں نے ان میں محسوس کی ہوگی دیکھی ہوگی اولیاء اللہ کے آگے نیاز مندی آجزی توازو ان کے اندر نہیں پائیں گے بلکہ عام مومنین کے ساتھ بھی نیاز مندی کے ساتھ وہ پیش نہیں آ سکتے تکبر تو ان میں تاکہ جب ملیں گے تو اکڑ کر سینہ تان کر ہاں، مجال ہے کہ نیاز مندی کے ساتھ وہ پیش آئیں اور تکبر نیاز مند تکبر اور نیاز مندی کی مخالفت آجزی کا بحران اور فقدان یہ آپ حضرت ابلیس میں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو وہ اکڑ گیا ابا وس تک اس کی خاص صفت جو ہے نا اس کے انکار کے بعد جو بتائی گئی ہے وہ تکبر والی ہے اور وہ تکبر اللہ کے بندوں کے سامنے وہ اللہ کا مخصوص بندہ تھا حضرت سیدنا آدم علیہ و تسلیم اللہ فرما رہا ہے فرشتوں جیسے پاکوں کو فرما رہا ہے سجدہ کرو اور وہ اکڑ رہا ہے بات سمجھنا اب دو چیزیں ہیں ایک ہے ابا ایک ہے وسط اخبار ایک ہے انکار کیا دوسرا ہے تکبر کیا یہ دونوں صفتیں ابلیس میں پائی گئیں کس وقت جب اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے تعظیمی سجدہ تاز یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کے مخصوص بندے کے سامنے تعظیم کرنے اور تعظیم کے ساتھ پیش آنے کا حکم آتا ہے تو اس وقت ابلیس کی دو صفتیں ظاہر ہو جاتی ہیں ایک انکار ایک تکبر انکار اللہ کے حکم کا تھا اور تکبر حضرت آدم کے سامنے تھا یہ کون ہوتا ہے میں اس کے سامنے سے پھر وہ شیطانی کہ میں اچھا ہوں میں اور یہ ان لانتیوں کے اندر یہ پائیں گے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ زبان سے اگر نہ کہیں تو ان کے اعمال سے ان کے باتوں سے وہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ جب اماموں کی بات کریں تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں خود امام بن بیٹھیں گے خود غوث ولی بن بیٹھیں گے خود ہی سارا کچھ ہوں گے ہماری یہ آج صفت نہیں ہے اہل سنت و جماعت کی یہ صفت نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں کچھ جو ہیں ان کو مانتے ہیں یہ ایمان سے بتائیں یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا وجود نہیں قائم کرتے وہ اپنا وجود قائم کرتے ہیں ابلیش کی طرح ہم اپنا وجود نہیں قائم کرتے ہم کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں امام بننے کے قابل ہمارے امام اعظم ابو عنیفا امام شافی ہیں امام مالک ہیں ہم کون ہوتے ہیں ولی ولی ہے داتا علی ولی ہے فلاں ولی یہ خنزیر سارا کچھ آپ ہی بن بیٹھتے ہیں وہ حضرت ابلیش کی طرح ان کا جد جد امجد مورت اعلیٰ اس کی بات کر رہا ہوں ہاں جی جد ال اجداد ان کی بات کر رہا ہوں ان کا جد الاجداد جو ہے مورے سے آلہ جو ہے اس نے دو کام کیے ایک انکار کیا اللہ کے حکم کا ایک تکبر کیا اور تکبر کو اللہ تعالی نے خود بیان کیا کہ آنا خیر امن ہو ہوا ہے بیان کہ نہیں آنا خیر امن ہو میں اس سے بہتر ہوں یہ اور یہی دوسرا وصف تکبر والا یہ دوسری لانتی صفت تکبر والی اور یہ گھمنڈ اور اعتقاد کہ میں اس سے اچھا ہوں لہذا میں کون ہوں میں کیوں اس کے آگے جھکوں اس کی میں کیوں تعظیم کروں اس کا حق بنتا ہے ہماری کریں یہی نظریہ ابلیس میں تھا اور یہی وادیوں میں ہے آپ محسوس کریں گے ایمان سے کہتا نہ یہ اماموں کے آگے جھکنا گوارا کرتے ہیں یعنی ان کی بات کے آگے نہ اولیاء اللہ کو ماننا گوارا کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم کریں نہ سراپا تکبر ہیں ان کے ان کے بدن سے ان کی آنکھوں سے ان کے کلام سے ان کے سلام سے ان کے ہاتھوں ایک ہاتھ ملائیں گے آجی والا بندہ دو ہاتھ ملاتا ہے ایسے کہ نہیں تو وہ ابلیس والی پہلی وصف ابلیس کے لانتی اوصاف میں سے ایک وصف تکبر والی اور وہ بھی اللہ کے بندوں اللہ تعالی کے پاک بندے انبیاء اور اولیاء علیہ السلاط و تسلیم کے سامنے تکبر کرنا اور ان کی تعظیم نہ بجا لانا ان کی تعظیم نہ کرنا محض اس وجہ سے یہ کوئی ولی ہے تو سارے کو سارا کچھ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ زمانے بھر میں ولایت ختم ہے آپ کوئی بلی نہیں ہو ہاں، بس کہتے ہیں بس ختم ہو گیا سر تو ابلیس کی صفت تھی تکبر اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے بندے کن کو کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء انبیاء اور ان کے سامنے تکبر اور ان کی تعظیم سے نفرت کرنا یہ دونوں کام کس نے کیے تھے ابلیس نے اور یہ دونوں کہاں ملتے ہیں تاریخ پڑ گئی ان کی حضرت ابلیس کے تکبر باب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے ان کی تعظیم بجا نہ لانے آنا خیر من ہو میں سے بہتر ہوں اس گھمنڈ میں رہنے کی وجہ سے ان کی تعظیم بجا نہ لانا ان کے سامنے تکبر کرنا سمجھ نہیں آ رہی یہ لانتی اوصاف حضرت ابلیس کے تھے جس دن اس نے یہ کام کیا اسی دن سے جہاں اور کفر اور گمراہ لوگوں کے کی تاریخ کی بنیاد پڑی ان حضرات کی بھی تاریخ کی بنیاد دوسرے نمبر پر وقت گزرتا رہا چلتا رہا تاریخ تاریخ بتا رہا ہوں نا جی چلتی رہی تاریخ زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ آ گیا زمانہ ہمارے سید المبیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ مبارک کے اندر وہابیت کے جو اوصاف ہیں نا توجہ ذرا تو وہ دروازہ وڈا باندھے وہابیت کے جو اوصاف ہیں نا جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ منافقین میں ملتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں کن کے اندر ملتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت گستاخی سے پیش آنا آپ پر جگہ جگہ اعتراضات کرنے تنقید کرنی یہ اس وقت کے منافقین میں رائج تھا جو آج آپ کو ضروریت ہے وہاں بھی ہمیں ملے گا اور ملتا ہے مثلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراضات کرنا اگر پتا ہوتا علم ہوتا تو ہمارا نہ پتا ہوتا علم ہوتا تو فلاں چیز کا پتہ نہ ہوتا الف علم ہوتا تو فلاں چیز کا پتہ نہ ہوتا ایسے دعوے کرتا رہتا ہے یہ اعتراض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر کرتے تھے کس پر علم شریف پر حتیٰ کہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی یہ حدیث مبارک کہ جو اعتراض کرنے والے تھے آپ کے علم پر ان کا اعتراض ختم کرنے کے لیے ان کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے اور اپنے علم شریف کو ثابت کرنے کے لیے ان ان کے خبیص اعتراضات کا رد اور اپنے مبارک علم شریف کے ثابت کرنے کے لیے حدیث مبارک بخاری شریف اور مسلم میں ایسے سیاستہ میں ہے کس طرح مختلف اعتراضات کرتے تھے منافقین کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اس طرح کہ کبھی پوچھنا میرا باپ پتا کون ہے جو علم دس میرا پیو کون ہے کبھی کسی دس کہنا اگر تو رسول ہے تو بتا قیامت کب آئے گی کسی نے کہنا بتا میں جنتی ہوں کا جہنمی ہوں استحزان سوال کرتے تھے اور کچھ اس طرح کا سوال اس طرح کے اعتراضات اور مذاق اڑاتے تھے کہ فلاں چیز کا دعویٰ کر دیتا اور ہمارا پتہ نہیں ہم خود اس میں رہتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا پتہ نہیں یہ اعتراضات عام وہ کرتے تھے ان کے حوالے میں پیش کرتا ہوں اعتراضات کے پہلے چپ چپ چپ چپ پہلے دیکھیں یہ بخاری شریف کے کتاب العلم میں باب باب الغاز والتعلیم و تعلیم ما ہو کتاب العلم بخاری کے اندر ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے اس کا نام رکھا ہے واز اور نصیحت اور تعلیم کے اندر غضب کرنا غصہ کرنا غضبناک ناک ہو جانا جس وقت کے ناپسندیدہ کام دیکھا جائے یہ ایک باب ہے لوگ تو لوگ تو کہتے ہیں نا دین کے دین میں غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ شیطانی لوگ کہتے ہیں نا سکولی بخاری شریف میں پورا باب ہے باب الغا فی الموعظہ واض و نصیحت کے وقت غصہ اور غضب کرنا اور تعلیم کے وقت جس وقت کے ناپسندیدہ کام دیکھا جائے یعنی خلاف شرع یا کوئی ایسا کام دیکھا جائے جو خدا رسول کو پسند نہ ہو اس اس وقت غصہ کرنا تقریر کے بعض کے اندر تبلیغ کے اندر اور تعلیم کے اندر یہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے ہر وقت ہر حال میں ٹھنڈا رہنا یہ کسی نبی کی سنت نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس پر جو حدیث مبارک تیسری ذکر کی ہے آپ نے تیسری حدیث مبارک اس باب کے اندر جو ذکر فرمائی ہے اس کے الفاظ پڑھتا ہوں سہیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء اکرہا فلما اکثر علیہ غاضبا ثم قال للناس سلونی عما شئتم قال رجل من ابی قال ابوک حذافا فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ فقال ابوک سالم مولا شیبہ فلما را عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسی چیزیں پوچھی گئیں کئی ایسے باتیں پوچھی گئیں جن کو آپ نے پسند نہ کیا جب لوگوں نے بار بار سوال زیادہ کر دیے تو آپ غضبناک ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو پوچھو تم مجھ سے وہ کچھ جو تم چاہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی مان نبی میرا باپ کون ہے آپ نے فرما ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے یعنی اپنے باپ کا ہے تو فقام آخر اور کھڑا ہوتا ہے عرض کرتا ہے مان نبی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرما ابو کا سالم مولا شہبہ اس کا بھی صحیح باپ بتا فلما را عمر معافی وجہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر غضب کے آثار دیکھے تو فوراً گھٹنوں کے بل گر پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ نتوب اللہ عز و جل ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور دوسری روایات میں آتا ہے رضی رضی تو بل ردین بلّہ ربن وب السلام دین وب محمد النبی ہم اللہ کے خدا ہونے پر راضی ہیں ہم محمد اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہیں لہذا ہمیں گھٹنوں کے بھل ہو گئے توجہ رکھنا ذرا ہاں یعنی جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جو جو تھا آپ صلی اللہ علیہ کا غضب شریف تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جی جی ایسے ہو گئے ہاں جی، جیسے بچہ چلتا ہے نا بچہ نہیں چلتا جیسے جو جو, جو, جو, جو اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکتا تو جس طرح بچہ چلتا ہے اس طرح آپ ہو گئے اور یہ عرض کیا ہاں جی یہ مختلف اسناد کے ساتھ مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اس کے تحت امام امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ بخاری شریف کے بہت بڑے شارح آپ فرماتے ہیں کان من من عن الساعت وما المسائل کما فی حدیث ابن عباس فی تفسیر المائدہ فرمایا یہ جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے ان کے اندر ایک قیامت کا سوال بھی تھا وہ پوچھتے تھے مزہ بتا پھر اگر نبی تو دس کدوں حافظ ابن اجر اسکلانی رحم اللہ نے آگے فرمایا کہ آگے آ رہی ہے جس جلد میں وہ بات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آگے آ رہی ہے وہ بھی جلد ساتویں میرے ہاتھ آٹھویں میرے ہاتھ میں فت الباری کی پہلی پہلی جلد تھی یہ آٹھویں جلد ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے تو اینا آنا ایک شخص نے کہا میں کہاں ہوں آپ نے فرمایا فنار تو آگ میں ہے اللہ خیر اس میں جا کر یہ لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت قطع اور وہ حضرت انس سے سالو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تنگ تنگ کر دیا لوگوں نے سوال کر کر ایسے مذاق کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آزمانا کتنا علم رکھتا ہے فقال جو چیز مجھ سے تم پوچھو گے نا میں تمہیں بتا دوں گا سمجھ آئی کہ نہیں اب میرے بھائیو اس اس کے علاوہ اس کے علاوہ محدث ابن جریر تبری نے محدث ابن جریر تبری نے اپنی تفسیر میں سدی سے نقل کیا مرسلن امام بغوی معلق اس کو نقل فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گارے میں ان کی تصویریں میرے سامنے پیش کی گئیں جس طرح کے آدرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیش آدرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی علم تو میں یکفر اور مجھے بتا دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا بالا ذلك المنافقین یہ خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ کی پہنچی منافقوں کے پاس کے پاس یہ فوٹو تو نہیں بنا رہا ہے یادا ذلك المنافقین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعویٰ منافقوں کے پاس پہنچا فقال استحزان مذاکن کہنے لگ گئے زائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو یعلم من یؤمن بہی ومن یکفر ممم ممن لم یخلق بعد ونحن معہ وما یعرفنا دعویٰ کرتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے میں ان کو بھی جانتا ہوں ہم اس میں رہتے ہیں ہم ان اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں تو نہیں جانتا فبالغ ذلك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ خبر اپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی فقام على المنبر اپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے فحمد الله تعالی واثنا علیہ اللہ کی حمد و ثنا کی فرمایا ما بال اقوام تنعوا في علمي لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعه الا انباتكم به فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا ما بال اقوام ان لوگوں کا تو فی علمی جو میرے علم میں تان تشنی کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں لا تسالونی ان شین فی ما بینکم ما بین الساعه قیامت آنے تک جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو سب پوچھو بتا دوں گا سمجھ آئیے اور یہ آیت مبارک اتری اس وقت لا تسألو عن اشیاء ان تسو اور مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارا زہر کر دی جائے تو تمہارا کھ نہ رہے تمہارا بیڑا گرگ ہو جائے نہ پوچھو یہ جی گلا میرے رسول جہاں تسا پوچھو تو تا پک پکا نہ رہے ہوں جی وہ پوچھا اس بندے نے میں کہاں ہوں آپ نے فرمایا پھر نار اب بتا جس کو فرما دیا ختم وہ تو تقدیر الہی تھی چل گئے بات نہیں سمجھ آئی لیکن اس حدیث مبارک اور اس روایت مرسل سے پتہ اتنا تو چل گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر منافقین اعتراض صحابہ سے کوئی ثابت نہیں ہے رکھنا اور ایک اوک روایت جو آپ ایک جنگ کے موقع پر جا رہے ہیں اور اونٹنی شریف گم ہو جاتی ہے جو الہدا و رشاد فی سیرت خیر الباد اور مواہب اللہ وغیرہ ان کتابوں کے اندر سیرت کے موجود ہے اونٹنی گم ہو جاتی ہے آپ پڑاؤ کرتے ہیں نزول فرماتے ہیں آرام کے لیے ٹھہرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو اونٹنی شریف چرنے چلی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اونٹنی تلاش کرو اس سے پہلے آپ فرما چکے تھے ہوا چلی آپ فرماتے ہیں مدینے میں ایک منافق فوت ہو گیا یہ ہوا بتا رہی ہے اب منافقین بھی ساتھ تھے اندر اندر رہتے تھے نا وہ ساتھ تھے ایک منافق بولا ایک صحابی کے سامنے ادھر مدینے میں منافق مر گیا وہ پتا چل گیا اور اونٹنی کا پتا نہیں چلا کدھر ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے جاؤ تلاش کرو صحابی پاک جلال میں آ گئے ہاں، جلال میں آ گئے نے ہوئے منا وہ مینو پتا ہوں تنافع کیوں منافقا وہ میں تیرے ٹٹیاں دے اتنے نیزا کھنڈ مارنا سی جی میں بچ آیا میں اوے ترجمہ کیتا ہے اپنی طرفوں لفظ بدایا ہوئے تو لانت آپ نے فرمایا مینو خبر ہوں تنافے کے نبی کا دشمن ہے میں تیرے ٹٹیاں دے نیزا کڈ مار دا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک منافق کی خبر پہنچائی گئی آپ نے فرمایا اچھا جاؤ میری اونٹنی کی مہار فلاں درخت کے ساتھ اڑی ہوئی ہے اس کو لے آؤ سمجھ جبریل امین جبریل امین علیہ السلام فوراً بتا عرض کرتے ہیں حضور وہاں پر چھپی ہوئی وہ اڑی ہوئی ہے فرمایا جاؤ وہ وہاں پر اڑی ہوئی ہے لے آؤ اعتراض کس نے کیا تھا وہی بات صحابہ نے سنی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ جرت نہیں کی یہ با بے باقی نہیں دکھائی ان کی بے باقی کیسے دکھاتے ان میں بے باقی تھی نہیں سمجھ نہیں آئی وہ تو ادب میں رہنے والے تھے نکتا چینیاں اعتراضات تنقیدیں عیب تلاش کرنے یہ دشمن کا کام ہوتا ہے دوست کا کام ہوتا ہے جس کے دل میں بغض ہوگا نفرت ہوگی وہی ورنہ جو محبت والے ہوتے ہیں تو وہ تو الٹا ان کے متعلق حدیث میں آ گیا حبوں کا شیا یومی و یوسم فرمایا جی محبت آ جائے کسی شاید بارے تو پھر بندہ اس شہ متعلق جد پیار کرتا ہے نا اس بارے کنوں بولا ہو ہے اکھوں انا ہو جاتا ہے کی مطلب نہ ایب سندے نہ ایب سنتا ہے نہ ایب محبوب کے اندر ایب تو پھر محبت ہی نہیں ہے محبوب کے اندر عیب ڈھونڈنا حتیٰ کہ بات مشہور ہے کہ لیلا سے کسی نے کہا وہ تو کالا ہے اس نے کہا میری نظر سے دیکھ اب حالانکہ حقیقت میں وہ واقعی کالا تھا بات سمجھ نہیں آئی تو کالے کو کالا محب محب توجہ رکھ اپنا لیلا کی بات کہہ رہا ہوں وہ زبان مجنو سے کسی نے کہا لیلا کالی ہے تو کہتے ہیں پھر واقع کالی تھی تو اس نے کہا بھی میری نظر سے دیکھ اس کا مطلب یہ نکلا کہ محب کا تو یہ وتیرا ہے محب کے اندر یہی ذخیرہ ہے کہ اس نے محبوب کے اندر عیب ہو بھی صحیح تو دیکھنا نہیں اور نہ ہو پھر تلاش کرے پھر ایسے ایسے جیسا لانتی کون ہوگا یہ محب کہاں ہے بھائی صحابہ ایک کرام ردوان اللہ مجمعین ایمان سے کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کر رہا ہوں پوری دنیا کائنات کی کتابوں میں صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے بلکہ کسی ایک صحابی کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تنقید زبان درازی اور اس طرح کی نکتہ چینیاں اور اس طرح کے اعتراضات کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ ادب میں رہے اعتراضات جب بھی کیے اور خصوصاً اس طرح کے اگر پتا ان تھی جو آندے کو علم ہے رسول بڑا ہی علم ہے تے پھر ایدا پتا کیوں نہیں لگا تے ایدا پتا کیوں نہیں لگا تے ایدا پتا کیوں نہیں لگا یہ اعتراضات سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور دے اندر کون کر سن اب یہ اعتراضات بالکل اسی نوعیت کے اور اسی طرح کے اور اسی قسم کے آپ کس قوم اور برادری میں پاتے ہیں تو تاریخ ابلیس پھر لوٹی زمانہ رسالت کے اندر تو اس نے اس تاریخ نے جب سر اٹھایا تو منافقین کی شکل میں نظر آیا سمجھ نہیں آ رہی اور یہی اعتراضات اب جو وہابیوں کے پاس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اور دیگر جرت اور بہادری بے باکی اور گستاخی کے اعتراضات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ رسالت میں منافقین میں تھے اور ادھر آج ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ تاریخ وہابیت کا آغاز حضرت ابلیس سے پھر وہ پہلا دور تھا دوسرا دور زمانہ رسالت میں منافقین سمجھ آ گئی ایک اور شخص بد بخت اسی طرح کا جری بے باک نڈر امبیا کے آگے شوخ چشم بے حیا بات کرتے ہوئے نہ سوچنے والا نہ گھبرانے والا جی میں سیانے آدھے نے جڑا بڑا ہی شوکھا بنے آدھے لگتا ہے لطفے کوئی ہیر پھیرا کہ یعنی حرام دے بندے جڑے ہوں حرام دے منڈے وہی وڈیا دیدہ دلیری کرتے ہیں کرتے اسی طرح دلیرا اور زمانہ رسالت پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت اپنی گستاخی اور جرت اور بے باکی کو ظاہر کرتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں آپ صدقے صدقے کا مال تقسیم کر رہے ہیں اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے وکھی وہ ماری سی وکھی وہ ماری ہوئی سی ظلخبہ خلا اس کو کہتے تھے نکی وکھی والا ہے ہاں جی یعنی چھوٹی کوکھ والا ایک کوکھ اس کی چھوٹی تھی وہ اٹھتا ہے کہتا ہے یا محمد ہے محمد عادل کر اب حضور سید عالم کو کہتا ہے عدل کر کتنا بڑا بے باک ہوگا کتنا بڑا گستاخ ہوگا کتنا دیدہ دلیر ہوگا شیطان کتنا شوق چشم اور بے حیا ہوگا جہاں صدیق اکبر جیسے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں آسمانوں والے فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کا عدل کائنات میں ممکن نہیں ہے دیکھتا ہے کیوں کہنے لگا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کو حصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفس کی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں دیا تھا تو ظالم کہتا ہے اے دل عدل کر آپ جلال میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد بھی کوئی عدل پاؤ گے فاروق اعظم اٹھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کا سر قلم کرتا ہوں یہ کافر ہے ہے ہو گیا منافق یہ آپ نے فرمایا ہاں کافر کہیں گے محمد اپنے دو اپنے سنگیوں کو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے کیا مطلب کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ منافق ہے وہ تو ظاہری کافر بار والے کافر ظاہری کلمہ اس کا دیکھیں گے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ محمد کا سنگیتا دیکھا ہے مار رہا ہے لہذا تم بھی جاؤ یہ تو ایسے ہی مارے گا سب کو ہے جی آپ نے مسلحت اسی میں سمجھی فرمایا ٹھہر جاؤ کچھ نہ کہو تاکہ لوگ کافر یہ نہ کہیں پھر ایک وقت کا انتظار تھا وقت کا انتظار تھا ہے جی پھر وہ وقت آیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نکلوایا بات نہیں سمجھ آئی توجہ رکھنا ذرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت قتل سے تو روک دیا لیکن ساتھ جی- میں یہ بھی فرما دیا فرمایا اس کی اس کی اصل سے اس کی نسل سے اس کی نسل سے بزرگ فرماتے ہیں نسل سے مراد روحانی نسل تھی کیا مطلب کہ اس جیسے اس جیسے بے باک اس جیسے بے حیا اس جیسے گستاخ اس جیسے دیدہ دلیر اس جیسے نبیوں اور خدا کے بندوں کے سامنے اکڑنے والے اور پیدا ہوں گے اس کی نسل سے اور پیدا ہوں گے جو فرمایا قرآن پھر آگے ان کی نشانیاں بتائیں جو میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ اس طرح کے اعتراضات سید المبیا پر اللہ تعالی کے عباد مکرمین اور مقدس بندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں منافقوں نے کیے اور منافق کرتے تھے کسی صحابی سے ایسی جرت ثابت ایسی گستاخی ثابت نہیں ہوئی پھر وہ لانت اور گستاخی کا تکرار ہوا آپ کے دور میں تو وہ آپ کے سامنے ہے کس قوم میں ہوا بات نہیں سمجھا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ الفاظ توجہ ہے بخاری شریف سے اگر آپ کو سنا دوں تو بہتر ہے ہے بخاری بخاری شریف کی آخری سے پہلی حدیث آخری آخری سے ویسے اس حدیث کو امام بخاری نے مقامات کی مناسبت سے مختلف ابواب اور مقامات میں ذکر کیا ہے لیکن خصوصاً جو میں سنا رہا ہوں اس وقت ہاں لیکن نہیں یہ آخری جو ہے وہ علامات میں سناؤں گا آخری جو ہے وہ علامات میں سناؤں گا اس سے پہلے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارک ایک ہزار چوبیس صفحے پر کتنا عربی والے چھاپے میں ذکر فرمائی ہے پورا باپ باندھا ہے توجہ ہے جناب جی سنیے میرے بھائی یہ پورا باب ہے خوارج کا جو وہابیوں کا پہلا نام تھا اس باب کے اندر کیا ہے عن ابی سعید یعنی الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے جاء عبد اللہ ذل خویصرہ عبد اللہ آیا ذل خویصرہ کون آیا اس کا مطلب ہے اس کا نام کیا تھا اب صحابہ نے دو صحابہ کو سالس رکھا ایک ٹولا خبیسوں کا نلائکوں کا ایک ٹولہ اور نبی پاک نے فرمایا تھا اس کی نسل سے ایسے آئیں گے وہی نسل روحانی آج سر اٹھا رہا اور اس صورت میں علی مشرق معاوی مشرق اس کے ساتھ کے سارے صحابہ مشرق ارے بھائی ارے کیوں مشرق ہو گئے الهلال چلتے ہیں اور کس حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ڈومرے پہلے بند ہو گئی سی چلایا جی مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھیجا مناظرہ لمبا ہے میں اس اس تک تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو مطلب کی بات ہے وہ سناتا ہوں انہوں نے جب یہ بات رکھی کہ علی مشرق ہو گیا اور یہ سارے مشرق ہو گئے انہوں نے حکم انہوں نے حاکم مان لیا مخلوق کو حاکمیت اللہ کا کام انہوں نے حاکم بنا لیا اس نے انہوں نے اللہ کا نام اور اللہ کا کام مخلوق میں مان لیا بات سمجھنا ذرا اللہ کا نام اور اللہ کا کام کس میں مان لیا تو انہوں نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا شرک ہو گیا اب ان خبیصوں کے اندر یہ لانت پڑی کہ ان کو اتنا تمیز نہ ہو سکی کہ اللہ تبارک و تعالی کے کئی و صفات ایسے ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو بھی دے رکھے ہیں لیکن بندوں میں عطائی ہے رب کے اپنے ہیں جب دیا ہوا ہے تو دیا ہوا مانگنے سے تو برابری نہیں ہوتی حصے دار شریک کو کہتے ہیں حصے دار شریک کا ہماری زبان میں مانا کیا ہوتا ہے اور یاد رکھنا جو تمہارا شریک اور حصے دار ہوگا وہ وہی ہوگا جس کو تم نے دیا نہیں اگر دیا ہو تو پھر شریک نہیں تمہارا بھائی تمہارا شریک ہے تمہاری بہن تمہاری شریک ہے تمہاری ماں تمہاری شریک ہے اب جو آدمی مرتا ہے ایمان سے بتا اس کی وراثت شریعت کی طرف سے جو جو حصہ ہے تو خود بخود اس کی طرف چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا کیا بھائی نے بھائی کو دیا بھائی نے بہن کو دیا ہے نہیں وہ حصے دار تھے کسی ان میں سے کسی نے ایک دوسرے کو دیا نہیں جبری طور پر بغیر اختیار کے ان کی طرح منتقل ہو گیا سمجھ نہیں آئی جبرن تمہارے کسی اختیار میں نہیں ہے تم لاکھ تڑپتے رہو تڑپتے رہو وہ نہ چڑھا جائے ادھر ادھر اس چلا جائے تم ظالم بن جاؤ گے اگر نہیں دو گے حصہ چلا جائے گا خدا تعالی کے کاغذوں میں چلا گیا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اب شریک کون ہوا جس کا حصہ تمہارے بس میں نہ ہو تمہارا دیا ہوا نہ ہو ارے لانتی جاہل و خبیصوں کو کیا پتا شرک کیا ہے شریک کیا ہے اللہ کا شریک وہی ہے یعنی وہی شریک سمجھا جائے گا وہی شریک بنایا جائے گا کہ جس وقت اس کی کوئی صفت اللہ کی طرف سے اتائی نہ سمجھی جائے اتائی ہو نہ اللہ نے دی نہ ہو پھر مانی جائے کہ یہ ہے اس میں اس کا مطلب ہے جب اس نے نہیں دی اور یہ مان رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو جبرن ہی سمجھ رہا ہے اس کا بغیر اختیار کے اس نے تو دی نہیں اور یہ اپنا سب لے گیا جو کچھ اس نے لینا تھا تو میرے بھائی شریک خدا کا وہی وہی وہی شریک قرار پائے گا اور اس اعتقاد ایسا اعتقاد رکھنے والے کو مشرق کہا جائے گا کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے تو دی نہیں اس نے اپنے اس کے پاس ہے اللہ نے دی نہ ہو یعنی یہ سمجھے کہ رب نے دی یعنی اگر سمجھ بھی رہا ہے تو ایسی سمجھ رہا ہے کہ رب رب کہہ رہا ہے میں نے نہیں دی یہ کہتا ہے اب وہ جب کہہ رہا ہے میں نے نہیں دی میں نے اس میں یہ بات نہیں رکھی میں نے اس میں یہ صفت نہیں رکھی اور پھر کہے ہے تو اس کا مطلب ہے اس لانتی نے اپنے اتحاد میں خدا کا حصے دار اس کو مان لیا کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں دی اور یہ کہہ رہا ہے اس کی ہے اس کا مطلب ہے یہ سمجھتا ہے جبرن بغیر اختیار کے اللہ کا یہ حصے دار بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں پر توجہ اللہ کی طرف سے آتا مانی جائے وہاں پھر شرک نہیں ہو شرک نہیں ہو کیوں کہ اللہ نے دیا آپ شریک کو کوئی حصہ دیتے نہیں وہ خود بخود بغیر تمہارے اختیار کے حاصل کر لیتا ہے اللہ جس کو دے گا اس نے جبرن نہیں لیا پھر جس کو دے گا اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ یعنی بغیر اس کے اختیار کے حاصل نہیں کیا اللہ نے دیا ہے جب دیا ہے تو جو دے دیا ہوا جس کے پاس ہے وہ حصے دار نہیں وہ شریک نہیں ہوتا وہ شریک نہیں ہوتا اب سمجھنا اللہ تعالیٰ نے خدا ہونا عبادت کے لائق ہونا یہ کسی کو دیا نہیں اب جب کافر کسی کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ مشرق ہیں اس کو شریک سمجھ رہے ہیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کو خدا بنایا ہی نہیں خدا تو صرف میں ہوں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس لانتی نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا کیا مطلب کہ یہ حصے دار ہے رب کہتا ہے میں نے دیا نہیں انہیں تو کہنا لی لیا سمجھ لگی نے جبرا نہیں لے لیا بغیر اختیار تو لے لیا یہ بن گیا شریف ہوں سمجھ لگی جی وہ خدا کے بندے اللہ تعالی نے کئی صفات ایسے ہیں کہ اس ذات نے بندوں میں رکھ دی ہیں تھی اس کی اپنی اس کی اپنی تھی لیکن بندوں کو بھی عطا کر دی ہے لیکن جس طرح اس کی ہے اس طرح بندوں کی نہیں ہے فرق زمین آسمان کا کی زمین آسمان کا بھی کاٹتے اللہ واد اولا شریق سمیر سننے والا اللہ بصیر دیکھنے والا اور بندے کو اس نے سمی بنا دیا بصیر بنا دیا کہ نہیں بنا دیا اللہ حاکم ہے کہ نہیں شان ہے لیکن کیا وہ بندوں کو حکومت نہیں دیتا بولو وہ تو عیسو منتشا تو دل و منتشا کل خیر تو ملک منتشا تنک منتشا اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے اس کا مطلب ہے حکومت حاکمیت حکومت حاکم ہونا حاکم یہ اللہ تبارک و تعالی نے عطائی بھی بنا رکھا عطائی بھی بنا رکھا ہے آپ بات کو سمجھنا ذرا اسی طرح اللہ و جل شاہ نہو نے اپنے کئی اسما ہیں کئی نام ہیں جو ہیں اس کے ہیں اس کے دونوں کو بھی دے رکھا اس نے مالک ماں اے اللہ کا نام کو بندوں کو بھی دے رکھا بھابی بھی کہہ جانا فلانی فیکٹری کا فلانا مالک فلانی شاید فلانا مالک فلانی شاید فلانا مالک کہیں جانے اللہ نے دیتا نہ کہنا دیتا اسی طرح لطیفے بات اور یہاں کہتا ہوں ان کو جلدی بھگانے کے لیے کہ جب یہ کہیں کہ تم خدا کا نام بندوں کو دے رہے ہو وہ داتا بندوں کو کہہ رہے ہو داتا تو خدا ہے دینے والا ہم اعتراض کرتے ہیں نا وہ ہے غوث فریاد سننے والا وہ ہے تو بندے کو کہہ رہا ہوا اس تو یہاں ان کو جلدی سے بگانے کے لیے آپ کو ایک چٹکلا دیتا ہوں چٹکلا وہ چٹکلا یہ ہے ان کو کہو یار خدا کا نام بندوں کو دینا چاہے رب بھی دے پھر بھی شرک ہے نا وہ فوراً کہیں گے شرک ہے بابا خدا کا نام اس کو کہو یار خدا کا نام ہے غیور کیا نام ہے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں اللہ غیور اللہ بہت غیرت والا تو اب اس کو کہو یار تم پھر سارے ہو کیوں کہ اگر تمہیں غیور کہتے ہیں غیرت والا تو اللہ کا نام تمہیں دیں یار ہم شرک نہیں کرتے سمجھ نہیں غیور اللہ کا نام ہے اگر داتا اللہ کا نام ہے تو غیور بھی <laughs> سمجھ یار دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اللہ کے مطابق المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر اللہ کا نام ہے مومن کیا نام ہے بات میں نے چھیڑ دیا ہے وقت سے پہلے چھیڑ دیا آگے اس کا بچے اللہ فرما رہا ہے المومن اپنے آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے اب ان سے کہو ہم تمہیں کہیں گے کافر کیوں کہ مومن نام ہے اگر تمہیں مومن کہتے ہیں تو خدا کا نام تمہیں دے مشرق ہوں لہذا ہم مشرق نہیں بننا چاہتے ہم تمہیں کیا کہیں گے بہابی ایڈا بے وقوف اپنی جال آپ فس جائے اور فدو کے سنگ نہیں اگتے فدو نے بھی گل ہی جی کچتی کرے بھی آپ ہی فسیا کڑا ہو مگر میرے بھائی آل سنت و جماعت الحمدللہ یہ سفہا الاحلام نہیں میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھابیوں کے اندر ایک نشانی بتائی تھی سفہا اللہ میں اکلوں پیدل ہون گے بخاری میں ہے بخاری شریف میں ہے مسلم میں ہے شہا میں ہے کنزل مال شریف بھری پڑی ہے نتیسوں سے سفہا الاحلام اکلوں جنہوں میں پنجابی جانا ہونا خود کی میرے سرکار نے عربی فرمایا ہے میں پنجابی اگر یہ نام مترجمہ بنے سفہا الاحلام دا فدواں دا ٹولا تو میری نک وڈ دے ہوں یہ فدواں دا ٹولا نہیں یہ فدواں دا ٹولا یہ ہوئی ہے جڑا اپنی گلیں چس جانا ہے سڈا ٹولا تو میاں شیر ربانی والا ہے وہ دا نہیں دنیا دے سے دناوا دا ٹولا ہے ہوں دیکھ ہم یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی دیا کئی شانہ ایسا انہیں دتیاں ہی نہیں تے نہ دے سکتا ہے وہ ہے خدا ہونا یا خدا کے برابر ہونا یہ نہیں مل سکتا کسی کو یہ عطائی چیز ہی نہیں ہے رہا مسئلہ یہ اللہ کی کوئی کئی شانیں ایسی ہیں اس ذات پاک نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہیں کچھ تو ایسی ہیں وہ سب کو دے رکھی ہیں کافروں مومنوں کو اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں وہ دیکھتے ہیں میں سنتا ہوں وہ سنتے ہیں میں قدرت والا ہوں وہ قدرت والے ہیں میں بولتا ہوں وہ بولتے ہیں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہیں اگرچہ فرق بہت ہے خالق اور مخلوق میں توجہ نہیں کی لیکن اتنا ضرور ہے ماننا پڑے گا خدا نے کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا توجہ ذرا جو کچھ خدا نے نہیں دیا اگر اس کا دینا مانے تو مشرق ہوگا جو دیا ہے وہ نہ مانے اس کا دینا نہ مانے تو کافر ہوگا اور اگر جو کچھ دیا ہوا ہے اسی کے مطابق اتنا ہی مانے تو یہ اہل سنت ہوگا لیکن پھر سنو پھر سن لو بالکل دیا نہ مانو مخلوق میں اس ذات پاک کے انوار اور شانے اس کی صفات کے تجلیات نہ مانے بالکل ہی نہ مانے ککھ نہیں دکھتا اس اپنی میں تو کافر ہے اگر سمجھے کہ نبیاں ولیاں نو نہیں لبا تے وہاں بھی اگر کہے جو وہ نہیں دیتا کسی کو وہ بھی ملا ہوا ہے تو ابو جہل کی طرح مشرق ہے اور جو کچھ ملا ہوا ہے مخلوق کو پھر جس درجہ بندی کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی درجہ بندی کے ساتھ مانے تو سننی ہے دتا رب جہیا جہیا شانا سننا تینوں بھی دتا سو سننا مینوں بھی دتا سو سننا ابو جہل دتا سو سننا سارے لیکن جو مدینے دے تاجدار نو سننا دتا سو کسے نو نہیں سنتا سکتے نہیں کر سکتے توجہ وہ سب کچھ کر لیں لیکن او میرے بھائی جس طرح کے تیری میری قدرت اختیار اللہ کی مشیت کے اور قدرت اختیار کے تابے اور پابند ہے اسی طرح ان کا بھی پابند ہے اگر ان بندوں کے اندر مانے دی ہوئی قدرت اور اختیار تو شرک نہیں ہوتا ادھر بھی دی ہوئی مانے گا تو شرک چشتی کون سی دلیل ہے کہ ان کو ہم سے زیادہ ملا ہوا ہے پھر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے دو حدیثیں تو سنا دی ہیں فرمایا میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم اگر برابر ہی رکھا ہے رب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کیوں فرما رہے ہیں معلوم ہوا ایک یہ دیکھنا ہے ہاں ایک یہ دیکھنا جس میں سب مشریک ہیں سب کا اللہ تعالی رکھا ہوا ہے جس کے اندر قوت بنائی رکھتا ہے دیکھ دیکھ لیکن ایک ہے غیبی دیکھنا وہ باطنی طاقت کے ساتھ دیکھنا وہ اللہ تعالی نے اپنے پاکوں میں رکھا ہے پھر سب میں برابر نہیں رکھا ولی کچھ جو کچھ ایمان سے بتا جو سید المبے آج کا علم ہے داتا علی حجویری کا وہی ہے ادھر تو نبیوں کی برابری نہیں ہو سکتی ولیوں کی کیا ہوگی خیر اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب دیا ہوا مان اللہ نے دیا ہے بندوں کو جو کچھ دیا ہے ایزن دیا ہے اجازت دی ہے جی، کہ جب رکھ دیا رکھ دیا دے دیا اب ہمیں ایزن ہے کہو یہ دیکھتا ہے یہ سنتا ہے یہ مالک ہے یہ دیتا کہتے ہیں سارا دن کے نہیں کہتے داتا داتا دینے والے لوگوں کو کہتے ہیں دینے والے یہ میرا دینے والا ہے یہ میرا دینے والا ہے یہ میرا دینے والا ہے یہ میرا مالک ہے اس نے مجھے حضرت یہ فیکٹری ہے یہ دسوں کو دے رہا ہے ہزار کو دے رہا ہے لاکھ کو دے رہا ہے کروڑ کو دے رہا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو لانت نہیں پڑی ہوئی ادھر مان رہا ہے ادھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں اب بات کو سمجھنا بات سمجھنا اصل میں تم وہ مناسبت دکھانا چاہتا ہوں نا تاکہ تاریخ قلم ہو جائے اب حکم حکم اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں حاکم ذاتی طور پر اللہ ہے لیکن جو اس ذات پاک نے شریعت کے احکام زمین پر اتارے ان کے مطابق اگر کوئی بندہ فیصلہ کرے اور حکم کرے تو پھر اللہ کا دیا ہوا ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم نہ مانے کیا اللہ تعالی نے سالس چننے کا ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ سالس چن لو جب تم میں جھگڑا ہو جائے تو سالس چنو قاضی چنو فیصلہ کرنے والا چنو جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ تمہارا کرے اب ایمان سے ذرا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا حضرت ابن عباس نے یہی ان کو سمجھایا فب آسو حاکم امن اہل ہی و حاکم امن اہل میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو فرمایا ادھر سے حکم ادھر سے حکم ادھر سے سالس ادھر سے سالس دونوں بیٹھ کر شریعت رسول کے مطابق فیصلہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں تو سالس بنانا حاکم بنانا قاضی بنانا یہ تو اللہ نے فرما دیا حکم مل گیا اذن ہو گیا اجازت ہو گئی یہ صفت اس کی تھی اس نے دے دی صفت تو اس کی تھی لیکن اس نے دے دی کیسے دی جب قرآن میں کہا چنو سالس بڑھاؤ کراؤ فیصلہ ہے دے تو حکم آ گیا کہ نہ آیا اب جب حکم آ گیا تو وہ حکم تو خدا کا ہو گیا یہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق حاکم بنا ہوا ہے تو اس کو تو ہم نے حاکم مانا بنایا ہوا ذاتی نہیں عطائی مانا خدا کے حکم کے مطابق مانا تو شرک کا کا ہوا ہم نے کون سا حصے دار بنا لیا اگر حصے دار ہوتا تو اس وقت ہوتا کہ جب ہم یہ اعتقاد رکھتے اور اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجازت نہ دیتا پھر ہم کہتے آؤ بھائی اللہ اجازت اسی طرح توجہ رکھنا اسی وجہ سے کسی ایسے شخص سے فیصلہ کروانا جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے یہ شرک بن جاتا ہے کیوں شرک بن جاتا ہے کہ اس کو اذن نہیں ہے اجازت نہیں اللہ نے تو اس کو دی نہیں ہے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ اس سے کرواؤ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو بات نہیں سمجھ آئی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مخالف جتنا بھی حکومتیں ہیں وہ سب مشرک قرار پاتی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حاکم بنانے کی اجازت نہیں دی ان کا حکم ماننے کی اجازت نہیں دی اور جب نہیں دی تو مان رہے ہو جب جو بھی مانے گا تو شرک ہو جائے گا اس وجہ سے اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ یہ ظالم ہیں یہ لانتی ہیں یہ لٹیرے ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ فرعون ہیں ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یہ لانتی ان کی حکومت ہمارے لیے کوئی حکومت نہیں ہے ہے جی یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ کتے کی بھاؤں کا ہم ان کو کوئی فیصلہ نہیں سمجھتے ہم حقیقت میں اے اللہ مجبوری کے مارے مر رہے ہیں مجبوری کے مارے مر رہے ہیں ورنہ ہم تجھے حاکم مانتے ہیں اور تیری شریعت کو حاکم مانتے ہیں یہ اعتقاد ہو تو مسلمان بنتا ہے بندہ بن, بن سکتا ہے ورنہ شرک ورنہ شرک جلی ہو جائے گا ذہن میں رکھنا ذرا اب بات کو سمجھنا حضرت ابن عباس جب پہنچتے ہیں انہوں نے کہا یار اس نے تو یہ یہ علی سارے صحابہ مشرق ہو گئے جو اس وقت زندہ انہوں نے تو سالس اور حاکم مان لیا غیر کو حاکم الحکم اللہ اللہ اللہ حکم تو اللہ کا ہے حضرت ابن عباس نے یہ آیت مبارک پڑی مرد اور عورت والی جو پہلے سنائی ہے انہوں نے فرمایا یار یہ بتاؤ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم حاکم بھیجو ادھر سے اور ادھر سے تو پھر اللہ کے حکم کو نہ مانے تو انہوں نے بھی تو سالس چنا ہے انہوں نے کون سا شرک کر لیا لیکن اب بات کو سمجھنا انہوں نے محض اس وجہ سے کہ حکم اور حاکم کا لفظ اور حکم کا لفظ مخلوق کے لیے صحابہ نے استعمال کیا تو مشرق کا فتوا دے دیا کن لوگوں نے جو اس وقت خارجی ہے جن کو کہا گیا تفصیل پھر بتاتا ہوں تو انہوں نے کچھ ٹولے شیطانی نے یعنی انہوں نے کہا مشرق ہو گئے کیوں مشرق اللہ کا نام بندے کو دے دیا اللہ کا اللہ کی صفت بندے کو دے دی اللہ حاکم تھا بندے کو کہہ دیا اللہ حکم تھا بندے کو کہہ دیا اللہ داتا تھا داتا کو کہہ دیا اللہ مالک تھا تم رسول کو مالک کہہ دیتے ہو اللہ مالک تھا تم ولی کو مالک کہہ دیتے ہو یہ انہوں نے نہیں سمجھنا ذرا اب بات ایمان سے بتا محض خدا تعالی کی صفت یا نام مخلوق میں کسی کو دیتے ہوئے سن کر شرک کا فتوا لگا دینا اور یہ تمیز نہ کرنا کہ یہ نام اور یہ صفت دینے کی اجازت ہے یا نہیں محاذ اسی پر کہ لفظوں میں ایک جیسے ہو گئے ادھر حاکم ادھر حاکم ادھر مالک ادھر مالک محض اسی وجہ سے مشرق کہہ دینا یہ کام خارجی ٹولے نے مولا علی کے دور میں کیا تھا اور آج کس ٹولے میں ملتا ہے سچی دسیا گل گل تو جیسا آخو یا رسول اللہ مشرق ہو گیا اللہ آخنا یا اللہ یا رسول اللہ اسی نہیں آتے یا اللہ مدد باقی سب شرکو بدت بدت ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਗੜਾ ਪੋਵੀ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਕਰ ਬਾਂਦਰਾ ਉਹ ਸੁਫਹਾਉਲ ਅਹਲਾਮ ਬਿਰਾਦਰੀ مولا علی کے دور میں جنہوں نے محض لفظوں کے ملنے سے شرک شرک کے فتوے دے دیے صحابہ پر اور پھر ساتھ یہ بھی فتوا دیا کہ یہ واجب القتل ہے ابو جہل کی طرح مشرق ہے ہاں ابو جہل کے ساتھ کے مشرق ہیں واجب القتل ہیں اور پھر خالی کہا نا جو دعویٰ کیا کر کے دکھا دیا مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا صحابی کے بیٹے حضرت خباب بن ارت صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ کو شہید کیا ان سے حدیث سن کر شہید کیا اور ان کی سریا کہتے ہیں لونڈی کو ان کی لونڈی تھی حاملہ تھی ان کے پیٹ کو چاک کر کے پیٹ کے اندر بچہ جو تھا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر دردنا پھر رہے تھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ ٹولا بیٹھا ہوا تھا چند ان کے رئیس بڑے بیٹھے ہوئے تھے خنزیر عبداللہ بن واہب رسبی جیسے اٹھتا ہے وہ ادھر سے آواز دیتا ہے کوئی ادھر سے ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ للہ اور پھر آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں کے اندر مشرقین کو مشرق کہا گیا مشرقین کو مشرق کہا گیا وہ آیتیں پڑھتے ہیں مولا علی کو سنا رہے ہیں کہ توحید سے فارغ ہے توحید ہمارے پاس ہے شرک میں مبتلا ہے توبہ کر لے توجہ ذرا ادھر سے آوازیں کستے ہیں ادھر سے آوازیں کستے ہیں مولا علی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر فرماتے ہیں وقت کا انتظار ہے پھر بتاؤں گا وہ وقت کا انتظار کیا تھا کہ یہ بدعقیدہ اس طرح کے جو ہیں جن کا جن کی بدعقیدگی کفر واضح تک نہیں پہنچتی اسلام میں ان کو مارنا قتل کر دینا ایسے جائز نہیں ہے آہل سنت کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب تک وہ ایسا کام نہ کریں جس سے ان کا خون بہانا جائز ہو جائے اس وقت تک ان کو قتل نہ کیا جائے گا ان کی بد مذہبی بد عقیدگی اپنے ساتھ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت بھی نہ دی جائے گی یہ بھی شریعت رسول کا مسئلہ ہے ہاں تاکہ لوگوں کا دین مذہب خراب نہ کریں تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی اب دیکھنا جب وہ بد عقیدہ اٹھا تھا ذل رسول اکرم نے مارنے نہیں دیا پھر آپ نے وقت دیا ان اس کی نسل سے ایسے ہوں گے وہ وقت سمجھنا پھر فرمایا ان کو جو جب وہ نکلیں گے خروج کریں گے خروج کریں گے خروج کا مطلب ہے حاکم عادل کے خلاف اعلان بغاوت کر دینا توجہ نہیں کی خروج کا اصلی معنی یہ حاکم کے خلاف نکلنا تو یہ کیونکہ حاکم کے مولا علی حاکم تھے یہ ان کے خلاف نکلے جب تک نکلے نہیں تھے تو آپ نے قتل نہ کیا تو فرما وقت کا انتظار ہے جب وہ نکلے اور انہوں نے فساد کیا مولا علی سرکار نے جب دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ریا کا ایک عظیم بندہ قتل کر دیا ہے شہید کر دیا ہے ایک عورت مسلمان کو شہید کیا ایک بچے کو اس طرح ظلم کے ساتھ انہوں نے درد ہاں جی، شہید کیا ہے تو آپ نے اس وقت فوج تیار کی سبحان اللہ ایک مناظرے کے بعد توجہ ذرا مناظرہ پہلے ہو چکا تھا اس کے بعد جا کر آپ نے ان کو قتل کر دیا ان کو ختم کر دیا اس سے پہلے توجہ ذرا رکھنا اس سے پہلے خارجی ان کا نام اسی وجہ سے پڑ گیا ان کو ہروریا بھی کہتے تھے ہروریا خارجیوں کو ہروریا بھی کیوں ہرورا ہرورا ایک جگہ تھی کوفے کے ساتھ اس جگہ کے زیادہ لوگ رہائشی تھے اس وجہ سے ان کو ہروریا کہا گیا اور خارجی کیوں کہا گیا کہ مولا علی کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف یہ نکلے اور اعتقاد توجہ ذرا حکومت کے خلاف نکلنا خروج کرنا عادل حکومت توجہ ہو اگر عادل حکومت ہو اس کے خلاف نکلنا بغاوت ہے اگر عادل نہ ہو اس کے خلاف نکلنا ان کے ظلم زیادتیوں سے تنگ آ کر تو یہ خروج جائز ہے اس کو اس اس اس کو خروج میں شمار نہ کرنا جو خارجیوں میں ہوتا ہے یہ وہی خروج ہے جو امام حسین نے کیا تھا سمجھ لیا یہ بھی خروج ہے نکلنا ہے حاکم کے خلاف لیکن امام حسین ظلم کے خلاف نکلے سالم حاکم کے کے ظلم سے تنگ ہونے بعد نکلے وہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن ان کا خروج ان کا ایک خارجی ٹولے کا مولا علی کے خلاف یہ سراسر لانت تھا کیونکہ امام مولا علی وہ تو برحق امام تھے وہ تو حاکم برحق تھے عادل تھے توجہ نہیں فرمائی رہا ادھر دیکھو اب ذرا اب سمجھنا بات کو مولا علی مشکل کشا نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا پھر رسول اکرم نے ان کے قتل کی بشارت دی تھی ان کو قتل کرے گا علی پھر پورا اتا پتا بتایا کہ ان کے اندر ایسا ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے چھاتی کی طرح ہوگا آگے ہاتھ نہیں تھا اس کا یہ بازو ہے نا بازو کے سرے پر ہاتھ ایسے تھا جیسے عورت کی چھاتی ہوتی اس طرح کا ایک شخص وہ مرا ہوا اس کو زف دیا کہتے تھے مرا ہوا ملا مولا علی نے فرما ڈھونڈو یار ایسا بندہ کو ہے جی بالکل ہے آپ فوراً سر سجدے میں رکھ کر شکر شکرانے کا سجدہ کیا اللہ شکر ہے میرے مصطفیٰ کریم نے جن کو مارنے کی مجھے بشارت دی تھی وہ مر گئے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ ہے خارجی ٹولہ یہ ہے مشرقین والی آیتیں انہوں نے اٹھا کر لگا دی کن پر صحابہ پر مومنین پر اسی کتاب باب الخوارج الخوار اس میں فرمایا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے پوچھا گیا حضرت یہ خارجی کیا لوگ ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں فرمایا بد ترین مخلوق سمجھتا ہوں حضور کیوں فرمایا اتنے آیتیں اتری کے حق میں ابو جہل کی برادری کے حق میں اور اٹھا کر لگا دی مومنوں پر قرآن ادھر مشرق کہہ رہا تھا انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا سمجھ نہیں عبارت پڑھتا ہوں وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انقلقوا الى آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین آیتاں اتریاں سن کافراں واسطے لائی کھڑے نے ایڈے لانتی انے فرق ہی نہیں سمجھ اچھا ہوں توجہ میرے بھائی اللہ کی صفت اللہ کا نام چاہے دیا ہوا ہے اللہ نے دے رکھا ہے مخلوق میں ماننے سے مشرق ہونے کا فتوا خارجیوں نے لگایا اور آج کون لگاتے ہیں وہاں بھی تو اس کا مطلب ہے تیسرے دور میں وہاں بھی خارجی قرار پائے سمجھ نہیں آئی مرے پہلا دور حضرت ابلیس دوسرا دور ضلخ اور منافقین کا تیسرا خارجیوں کا سچی دسیا جی بٹھیرا بٹھیرے دی بولی کرتا ہوں یا عمرو تو مرو بولی جدو رلتی جائے گی تے شجرا تے نسب دا پتہ لگدا جائے گا کہ نہیں تے میں یہ گل ثابت کرنا چاہتا صحابہ سے ثابت کرو کہ صحابہ کرام نے مشرق فرماتے ہیں وہ بھی تو جانتے تھے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ آ جاتے کافروں مشرقوں کی اور لگا دے مومنوں پر مشرق وہ تھے اور یہ کہہ دے ان کو مومنوں کو نہ یہ انہی لانتیوں کا کام ہے کوئی داتا کہے تو مشرق کوئی یا رسول اللہ کہے تو لگتے ہیں فتوے اے بٹیری اے بولی کے دن رلن رہی ہے اور خارجیاں بولو سی ہروریا خارجیاں سمجھ نہیں لگی بن گئی انہوں دی تیسری تاریخ چوتھی تاریخ آ جا یہ دور آیا دا سدی کا دا شروع ہاں جی بارہویں تیرہویں بارہویں آخر تیرہویں دا شروع آ گیا وہابیاں کا ایک پیو تاریخ بدل رہی ہے دور نیا نکل رہا ہاں جی جی میں فصل ہر سال نوے تو نوے رنگ وکھا کے اگدی ہیں بیج دے کنک دے ہی ہوندہ ہے نا پر کسے نو کیڑی آنا ہے کیڑی آنا ہے وہ کیڑے بی ہوندے نے ایک ہے یہ سہارے فلانے پھر ہر بی اپنا اپنا رنگ وکھاندہ ہے تے کنک ہی اسی طرح امب دے بوٹے امب ہی نے پر کسے دا مزہ کسے دا زلخ ویسرا سی ابلیس سی تے مزہ زلخ ویسرا تھی دل مزہ ہور خارجی سن تے لانت ہور دور آ گیا محمد بن عبد الوہاب دا جتوں محمد بن عبد الوہاب مذہب شرارت ساری سی پتر دی تے نام لگا ہے پیو دا عبد الوہاب شرارت کے دی سی تے نام لگا پیو دا اے پھر کہندے بھی ہوندے نے اگلے اگلے کہندے بھی ہوندے ایہو جا لانتی جب میں پیو نو ہی بدنام کر ماریا سی ہوں سڈے نام رکھنے والے بھی سدکے جا بڑے استاد سن امام لوگ سن عالم لوگ سن انہیں بھابی کیوں پایا اس دور چان کے چوتھا دور چوتھے زمانے میں آ کر بھی کیوں کہا انہوں نے کہا اس کا نام تو ہے محمد اگر محمدی کہتے ہیں تو محمدی کو برا کہیں سمجھ نہیں آ تمیز کیسے ہوگی محمدی تو سارے مسلمان ہیں امتیاز کیسے ہوگا پتا کیسے چلے گا اب سنو اسماعیلی فرقہ ایک ہوا ہے آج بھی موجود ہے اسماعیلی آغا خانی جانتے ہو اسماعیل باپ کا نام تھا بیٹے کا نام عبداللہ تھا توجہ ذرا رکھنا وہ بد مذہب جو تھا اصل ان کا باپ باپ کے نام کی نسبت نہیں بنی نسبت بنائی اپنا بیٹے کے نام کی نسبت نہیں پڑی حالانکہ شرارت ساری بیٹے کی ہے آغا خانیوں کا مذہب وہ بیٹے کا ہے باپ کا نہیں لیکن نام پڑا ہے فرقے کا اسماعیلی یہ تو خبیص فرقے کی بات ہے ایک مبارک جماعت کی بات بتاتا ہوں ہمبلی فرقہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ان کو ہمبلی کہتے ہیں احمد بن ہمبل مذہب تو تھا امام کا جو بیٹے تھے ان کا نام تھا احمد تو احمدی نہیں بنایا کیوں بھئی فرق کیسے ہوگا احمدی تو سارے ہیں تو انہوں نے کہا فرق کرنے کے لیے ہمبلی رکھو تو جو ہمبلی تھے خود انہوں نے بھی ہمبلی قبول کیا اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے مقلد خود کو حنبلی کہہ کر فخر کرتے ہیں تاکہ فرق تو تو ہو بھائی بات یہ ہے یہ جواب دے دیا ان کا جو کہتے ہیں کمال ہے قصور تو بیٹے کا تھا اس کا نام تو محمد تھا تم وہاں بھی وہاں بھی کہتے ہو ہمیں کیوں کہتے ہو جواب آ گیا کہ نہیں اس واسطے کہتے ہیں کہ تینوں پوچھڑ جو لونی سی یہو جی بھی بھی جتھے بیٹھا بیٹھا ہوئے پوچھڑی پوچھڑی دیتی تو ڈنگر سمجھ نہیں لگی مرو اچھا۔ تو میرے بھائی یہ بھابی کی پوچھڑی لگ گئی اندر پہ لو خارجی تیسرے دور چ لیکن اتے ایک گل دینے رکھتا ہے اتے ایک گل دس دیا ہاں کہ خارجی خالی مولا علی کے خلاف نکلنے پر خارجی نہ بنے ان لانتیوں کا عقیدہ تھا جو مسلمانوں کے برخلاف اس عقیدے کی وجہ سے وہ خارجی بنے ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسئلہ بنا ہے ان کو خارجی نہیں کہتے بلکہ صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ کیوں اس وجہ سے کیا کیتا ان کا ایک تھا حضرت معاویہ نے کبھی مولا علی کی گستاخی بے ادبی نہیں کی تھی کافر مشرق کہنا تو دور کی بات ہے انہوں نے کبھی اپنے برابر بھی نہیں کہا تھا ہاں جی البدایا ون نہایا کتاب مشہور ہے تاریخ کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتا تو افضل ہے یا علی اس نے کہا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر افضل علی ہے شان علی کی ہے اس وجہ سے وہ سنی رہے یہ لانتی بنے کیونکہ ان کا عقیدہ شرک توجہ اب اب موٹی بات جو بتاتا ہوں یہ خارجیوں کے اس دور میں خارجی اب کے وہابیوں میں ایک موٹی نشانی یہ ہے کون سی کہ مس اپنے اپنے برخلاف اپنے مذہب مذہب ہوتا ہے اختلافی اپنی اختلافی باتوں میں اپنے آپ کو سمجھنا مسلمان اور جو ان باتوں کے خلاف عقیدہ رکھے اس کو سمجھنا پکا مشرق کافر واجب القتل ابو جہل سے بدتر یہ نظریہ رکھنے والے اس وقت کے خارجی ہوتے تھے اب وہاں بھی ہوتے مسلمانوں کے عقیدے میں مسلمانوں اہل سنت کے عقیدے میں اختلافی مسئلے توجہ اختلافی مسئلے جن کی وجہ سے مذہب بنتے ہیں ان کے اندر دوسرے مذہب والوں کو کافر مشرق نہیں کہا جا سکتا گمراہ کہیں گے کافر مشرق جب تک کہ اس کا کفر ظاہر نہ ہو اگر کسی بات میں کفر ظاہر ہو تو پھر کافر کہیں گے ورنہ اختلافی مسئلے توجہ نہیں کی مثلاً مثلاً ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں شیعہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے یہ اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کی وجہ سے ہم شیعہ کو کافر نہیں کہتے ہمارا کوئی امام نہیں کہتا ہاں جس وقت شیعوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن وعدے کاٹے والا ہے وہ لے کے آئے گا مادی ہے نہیں اس وقت جن کا یہ عقیدہ ہے ان کو علماء نے کہا کافر ہیں مشرق ہیں یہ تو سب کہیں گے تم بھی کہو گے نہیں کہنا بولو جو کہے قرآن میں کمی بیشی ہے مسلمان ہے لیکن اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مذہب سننی فلاں کا مذہب وہ فلاں بنتا ہے محض اختلافی مسائل کی وجہ سے دوسرے کو کافر اور مشرق دائرہ اسلام سے خارج ہم نہیں کہتے اور ہمارے پیچھے امام نہیں کہتے یہ ان لانتیوں کے مذہب کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے سوا سب کافر اور مشرق ہیں واجب القتل ہیں مارنا ان کو فرض ہے عورتیں ان کی لونڈیاں بناؤ مال ان کے حلال ہیں مال غنیمت ہیں یہ اعتقاد ان خنزیروں کا ہے اور یہ خالی اعتقاد رکھتے بھی نہیں انہوں نے عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نجد کا شیطان قرن الشیطان جس کو رسول اکرم نے فرمایا بہا یتلو قرن الشیطان سبحان اللہ شیطان کا سنگ یا شیطان کی سنگت اگے گی پیدا ہوئے گی وہاں پیدا ہوا اس خبیص نے یہی فتویٰ دیا اس کے اس فتوے کے مطابق توجہ ذرا اس کی نسل وہ وہ نسل کیا وہ اور سعود خاندان یہ عرب کے ایک علاقے کے ڈکیٹ امیر سردار اور چودھری تھے ان لائنوں کو حکومت کی لالچ تھی اس کو اپنے باطل شیطانی مذہب کے پھیلانے کے لیے طاقت کی لالچ تھی کہیں سے مل جائے یہ دونوں بھرا بھائی آپس میں مل گئے اس کو شیطانی مذہب کی ضرورت تھی اس کو شیطانی طاقت حکومت کی ضرورت تھی دونوں کا معاہدہ ہوا مذہب ہمارا حکومت تمہاری اٹھ کر لڑنا شروع ہو گئے مسلمانوں کو مارتے چلے گئے مکے تک پہنچے کعبہ شریف کا غلاف جو پکڑ کر پکڑ کھڑا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا شہید کر دیا مسلمان کو محض اس جرم میں کہ وہ بھی نہیں تھا اس جرم میں وہ ان کی جماعت کا نہیں تھا ایمان سے بتا لاکھوں انہوں نے قتل کیے مدین شریف تک پہنچے روزہ رسول کے ساتھ قتل کیے ہزاروں جب روزہ رسول سامنے آیا تو اس اس کو کو گرانے کے لیے آگ لگانے کے لیے آگے بڑھے اللہ نے ایک اجدہا نکالا سانپ جو پڑا اس نے ایسا جناب ان کی طرف ہے ہاں جی وہ اپنا سانس پھینکا ہے ہاں جی اپنی پھونک ماری وہ پچاس ساٹھ جل کر راک ہو گئے باقی بھاگ گئے پیچھے حکومت انہوں نے قائم کر لی ادھر ترکیوں کی حکومت ختم کر کے پھر محمد علی پاشا وہاں سے انہوں نے اور ترکی خاندان کی حکومت تھی روم کے اندر انہوں نے اپنی فوجیں پھر بھیجی اور پھر جنگ کر کے ان کتوں کو سب کو ختم کر کے ہے ہاں جی نکالا مارا بھگایا لیکن ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کو آ کر خراب کیا وہ مولا علی والی بات توجہ نہیں کی جا کہ ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں وقت آ جائے جب تم فساد کرو گے خون ریزی کرو گے تو پھر تمہیں ماریں گے پھر ترکیوں نے ان کو مارا پھر نکالا پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی پھر برطانیہ کے ساتھ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ پھر یہ ٹولا ان کو پھر لانتیوں کو آسرا چاہیے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا شیطانی مذہب کہیں نہیں پھیلے گا سوائے طاقت کے ارے میرے بھائی ایک حق ہے جس کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ایک طاقت ہے میرے آقا نے غریب کمزور بے طاقتوں کو طاقت بخشی یہ نہیں ہے کہ کسی طاقت کے آسرے میں حضور اٹھے ہو آج دیکھ لو ہمارے ہم نے ہمارے حضرت صاحب کتنے کمزور ہیں انہوں نے آ کر جو دین حق اٹھایا ہے ایمان سے بتا کون سے چودھری کون سی حکومت اس کتاب کا ترجمہ یوں سمجھو اردو میں یعنی خلاصہ جو نکالا اردو میں اس کا نام اور کچھ اضافہ کیے اس کا نام رکھ دیا تقویت کیا نام رکھ دیا وہ رسالہ ہے چھوٹا سا مختلف شکلوں میں چھپا ہوا ہے یہ کتاب کی شکل میں اب ہوتا تقویت الایمان کی شکل میں بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ جناب اس نے جب یہ کتاب لکھ ماری ادھر ہندوستان کے اندر تو اس وقت انگریزوں نے خاص اس کو امداد دی اس کام کے پھیلانے کے لیے اس نے کہا نبی بخنا نبی بخش نام رکھنے والا مشرق غوث ہاں، بخش نام رکھنے والا مشرق غلام نبی نام رکھنے والا مشرق غلام غوث غلام رسول نام رکھنے والا مشرق رسول بخش نام رکھنے والا مشرق خدا کے رسول کی اتنا بڑی اتنا عزت کرو جتنا بڑے بھائی کی کرتے ہو بس بڑے بھائی کی جی جتنا عزت کرتا ہوں ایمان سے بتاؤ بڑے بھائی کو جو انسان کافر کہہ دے اس کی بےزتی کر دے کافر نہیں ہوتا بڑے بھائی کے جوتا بھی مار دے کافر نہیں ہوتا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بےزتی کرنے والا کافر نہیں لیکن وہ لانتی کہتا ہے نبی کی اتنا عزت کرو جتنا بڑے بھائی اسی تکا تو ایمان میں اس کا نام ہم نے تکا تو ایمان رکھا ہے وہ تکا تو ایمان جو تھی نا خیر وہ پھیلی تک توجہ ادھر پھیلی لانتی گئی اچھا جب یہ لانت پھیلی اب دو دھڑے ہو رہے ہیں ایک دو بندی اہل لیا وہ کیسے بنے اسماعیل دہلوی کا فیض یافتہ یعنی اس کے لانتی مذہب کو قبول کرنے والا لانتی قبول کرنے والا نذیر حسین دہلی مولوی نذیر حسین دہلی کا تھا اس نے وہاں مدرسہ بنا لیا اندر سے وہاں بھی تھا اوپر سے مسلمانوں کے بچوں کو پھنسانے کے لیے سنی بنا رہتا تھا لوگ آتے تھے لڑکے حدیث پڑھنے کے لیے وہ اپنی خباس ساتھ ساتھ ملاتا رہتا تھا اس نے بنایا اہل حدیث غیر غیر مقلد مقلدیت کو یہاں پھیلانے والا کون تھا نذیر حسین جیرو مولوی جیرا دیوبند کیسے بنا بھائی ابا جی کو باپ ایک پھر حضرت اٹھتے ہیں قاسم نانوتوی کے استاد مملوک علی یعقوب فلاں یہ عربک کالج تھا دہلی میں عربک کالج انگریزوں کا اس کے اندر یہ پروفیسر تھے سارے جی پھر انگریز نے کہا یار ادھر بچوں مسلمانوں کے بچوں کو بالکل کم تو کرو نا مطلب پہلا پیسہ ہم دیتے ہیں مدرسہ بناؤ وہ ادھر سے نکلے کالج کے پروفیسر نکلے اور مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی یہ مدرسہ دیوبند رہائش پہلا رہائشی مدرسہ تھا کیوں کہ انگریز نے آ کر ہندوستان میں رہائشی مدرسے سارے ختم کر دیے اب لڑکے بیچارے یہ سمجھ کر کے رہائش ملتی ہے ادھر پنسنے شروع ہو گئے لڑکے سنیوں کے ہوتے وہ اپنی وہابیت پھیلاتا اس نے روپ دھار حنفی ہونے کا وہ غیر مقلد کے ہم امام کو نہیں مانتے وہ دلی کا لانتی جیرہ بن گیا اور یہ انہوں نے کہا امام آغم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لیکن عقیدہ اور اصل اپنے بنیاد وہی رکھی یہ تو فقہ ہے عقیدے کے اور ہے فقہ اور ہے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں تو معتادلہ ہے تو گمراہ فرقہ گمراہ اہل سنت کے مخالف وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا زمخشری ان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے تو کیا کہیں گے کہ کیا وہ حنفی بننے سے سنی بن گئے نہ حنفی ہونا سنی ہونے کی نشانی جب تک عقیدہ نہ دیکھے اب اس خبیص ان خبیصوں نے عقیدہ بدلنا شروع کر دیا حلفیت کا نام استعمال کیا کوئی ادھر پھنس گئے کوئی ادھر پھنس گئے اس طرح وہ لانتی بیج ادھر پھیلا یہ تاریخ کا آخری توجہ آخری دور تو نہیں بتا رہا قریب قریب کا پھر اس کے بعد ہو ہو ہو پھر شاخیں شاخیں در شاخیں شاخیں در شاخیں نکلنا شروع ہو گئی غیر مقلدین ہیں تو پتہ نہیں کتنی شاخوں میں یہ جماعت دعویٰ ہے پہلے لشکر طیبہ تھی ایسا ہے نا یہ انہی کی شاخ ہے لشکر طیبہ ان کی شاخ بن گئی پھر یہ حفیظ فیصلہ باتی کا گروپ ہو گیا یہ فلانے ساجد میر گروپ ہو گیا یہ ساجد میر گروپ ہو گیا یہ وہی ہیں شاخ ہیں تو موت کے پیچھے نظر رکھ دو بندی جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام کی شکل میں پھر جمعیت علماء اسلام دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پھر علماء اسلام پاکستان پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی درخواستی گروپ اور فضل الرحمان گروپ یہ سیاست والے ہیں جی ماشاء اللہ پھر جناب جی آ گئے دہشت گرد والے دہشت گرد والے سپاہ صحابہ ہو گئے جی یہ فلاں یہ بھی انہیں کی شاخ اچھا جی پھر سیاسی جماعت ایک اور بن گئی وہ قاضی کی جماعت ہے یہ بھی وہی ڈولا ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی قاضی کی جماعت ہاں۔ پھر آ جائے جی تبلیغ والے ریلنڈ والے ہوں سمجھ لگی ہے جی دعا شریف ہونا بڑے شوق شوق نال کے بس سال ایک بار جاؤ تو جنتی بن کے آ جائے سمجھ نہیں لگی نہیں یہ ان کی تاریخ بتا رہا کہ تاریخ سے باہر جا رہا ہے پھر ان کے مدرسے پھیل گئے سب کچھ اب تو بابا شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہو کوئی گلی کوچا بچا ہوا ہو کوئی محلہ بچا ہوا ہو جس کو اللہ بچائے آگا نا یہ تاریخ کا خلاصہ ہے خلاصہ سن تاریخ آگے اب موٹی موٹی چند نشانیاں حدیث کے حوالے سے بتا دیں بولتے نہیں حدیث کی کتاب بولتا ہوں جی کنز العمال شریف کیا لیکن ایک ایک بات کرتا چلوں یہ جی، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم تو حدیث حدیث اہل حدیث والے ہو گئے یہ تو بڑا عمدہ نام ہے بڑا اعلیٰ نام ہے لہذا ہمیں وہاں بھی نہ کہو انہوں نے بلکہ انگریز حکومت کے دور میں انہوں نے درخواست دائر کر دی تھی انگریز حکومت کے پاس جو خدا کے پاس جو ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے اور کہتے ہیں مشرق بن جاؤ گے تو انہوں نے درخواست دائر کر دی انگریز کے پاس کے لوگ ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں کیوں یہ بھی بات رہ گئی ظاہر کر دیں بیان کر دوں بیان کر دوں کہ عقائد تو ہندوستان کے وہابیوں نے وہابیوں والے رکھے عقیدے لیکن مسئلہ پریشانی ان کے لیے یہ بن گیا کہ پیچھے ابا جی کی جو حکومت تھی وہ تو ختم ہو گئی بن کر پھر ختم ہو گئی اور ادھر ترکیوں کی حکومت قائم ہو گئی پھر سنی ہنفی وہاں پر عام ہو گئے شافی حملی مالکی سارے سنی وہاں پر عام ہو گئے مکے مدینے پر پھر قبضہ ہو گیا سنیوں کا جب پھر قبضہ ہو گیا سنیوں کا ادھر ہندوستان ہندوستان میں جو رہنے والے وہابی تھے ان کے لیے پریشانی بن گئی اعلی حضرت گئے انہوں نے جا کر ادھر بتایا فتوے لگوائے کہ ہمارے ہندوستان کے یہ یہ لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی وہابی کے تھے ان لوگوں کو بڑا غصہ تھا بڑی آگ تھی انہوں نے واہ فتوے لکھے تھے چنگی آگ تھی ہونی چاہیے سی کیونکہ دین والے سن وہ تو دین والے تھے انہوں نے فتوے دیے جو حق بنتا تھا فتوے دیے کہ یہ وہابی ہیں یہ وہی لوگ ہیں لانتی فلان یہ وہ اب جو بندیوں وادیوں کے لیے ہندوستان میں جینا مشکل ہو گیا ادھر مکے حرمین شریفین جا نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے حرم میں حرم سے تو ان کو نکال باہر نکالا تھا ہاں جی ان کا تو خاتمہ کر دیا تھا ترکی حکیم حکومت نے اب ان کے لیے پریشانی کہ ادھر جو ہے وہ سنی عوام ہے ہر طرف ادھر جاتے ہیں تو سنیوں کی حکومتیں ہیں اور سنی علماء بیٹھے ہوئے ہیں نہ مکے مدینے پہ رہے نہ ادھر پہ رہے نہ ادھر پہ رہے اب کیا بنے گا اب پریشانی کی حالت میں وہاں سے بچنے کے لیے کیا کہنے لگا اپنے آپ کو کہنے لگا اہل حدیث ہے ہم اہل حدیث ہے یہ وہاں بھی بڑا گندا کتا بنتا تھا یہ اپنے اپنے وہاں بڑا کتا تھا انہیں اپنا کیا جان چھڑاؤ پیار تو نہیں لگتا جی ترجمان وہابیہ کتاب لکھی کیسی عجیب بات ہے ترجمان وہابیہ کتاب لکھی نام ترجمان وہابیا ہے اور اندر لکھ رہا ہے یہ ابن عبد جو وہابی تھا یہ وہابی لوگ تو گندے ہیں یہ حملی تھے ہم تو غیر مقلد ہیں یہ فلان ہے وہ ان عقیدے ایسے تھے وہ تو مسلمانوں کو واجب قتل سمجھتا تھا ہم تو انگریز کو بھی قتل نہیں کرتے اس میں لکھا ہوا مذہب اہل حدیث کتاب کر رہا ہے اہل حدیث مذہب اوئے یہ تو کتاب پڑھی آوے مولوی ثنا اللہ عمر فری مولوی ثنا اللہ عمرت فری اہل حدیث کا مذہب کتاب بنا رہا ہے شفیع ہوئی کہاں کہ امیر محمد خان آرام باغ کراچی میں شفیع اس میں لکھ رہا ہے آخری صفحے پر کہ اے سنا دیوا یہ دیکھو کہتا ہے عبد الوہاب کون تھا اس کو برود و باش کیا تھا ہمیں کیا بات آل حدیث کے بہت سے افراد کو یہ بے معلوم نہیں کہ عبدالوحاد کون تھا اس کی برود و باش کیا تھا ہاں تاریخوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرح وہ بھی ایک مقلد تھا ایک یعنی ساتھ ہیں وہ سنیا نو کہہ رہا ہے اینا ورگا وہ بھی ایک کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا ہمبلی ہونے کا اس کو پتا تھا کہ اگر یہ دعویٰ نہ کروں تو ادھر منافقت نہیں چلے گا عقیدہ لانتی رکھا فکا حملی کا دعویٰ کر دیا توجہ ذرا عقیدہ خارجی والا اور فکا حملی والا اب ان لائنوں نے جب دیکھا کہ کام تو خراب ہے ہمارا تو جینا بہار ہے جا کر درخواست دائر کی حضرت بچائیے یہ لے چلے ہمیں وہاں وہاں بھی بھی بھی کہتے ہیں ہم تو تو مسلمانوں کو کو واجب واجب سمجھتے سمجھتے نہیں اگر میں میں نہ دیتا پھر جب انگریزوں کے سامنے انہوں نے صفائی پیش کی کہ ہم تو انگریز کو قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں مڑ اسی بھی تاری حمایت کرنے اس کو وہاں بھی کہنا نجائز ہے قانونی طور پر جی، اس کو وہاں بھی کہا جائے اچھا جی ٹھیک ہے جی وہاں بھی صاحب پہلے کو پہلو کی بات کر رہا ہوں ان کو جس طرح تم لکھ گئے اور کہہ گئے رٹ دائر کر کے یہ قانون بنوا لیا کہ وہ گندا بندہ تھا ہم ہم پتہ نہیں بکتا ہم اس کو نہیں جانتے بارہ ہمارا پتہ لگ رہی ہے یہی بات جا کر پرامو جب تو کی مر نہیں جب پیسے لینے جاتے ہو سعودیا تو ان کو جا کر صرف اتنا کہو حضرت ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب کو سمجھتے ہیں ہم تو وہابی کہنا گھبرا بھی نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کیسا خبیص شخص تھا وہ ہم بلی تھا اور ہم اماموں کے ماننے والوں کو مشرق سمجھتے ہیں لہذا ہمیں پیسے دے انگریز حکومت نو جو ہاں ہم تو دیوبندیوں نے بھی یہی کہا گندا بندہ گندا پھنس جو گئے کے سیری نہ ہندوستان میں جینے کے رہے نہ عرب میں جینے کے رہے ادھر بھی سنی حکومتیں تھیں ادھر سنی عوام تھی جینا مشکل ہو گیا توجہ نہیں کی مرو یہ ہے اشہاب الفاقب دیوبندیوں کا مولی حسین احمد مدنی سب دیوبندیوں نے اس پر دستخط کیے اس کتاب پر اس نے کہا ہمیں تو مولوی احمد رضا نے بدنام کیا ہے جھوٹ بولے ہیں ہم وہاں بھی ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی گستاخ تھا اس کا ٹولہ گستاخ ہے اور پھر اس نے یہ لکھا کہ وہابیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نوزو باللہ من ذالک ڈنڈے سے رسول ڈنڈا ہمارا رسول سے بہتر ہے یہ دیوبندی وہاں جو لکھ رہا ہے کہ وہابیوں کے تو یہ عقیدے ہیں کہ ڈنڈا ہمارا رسول سے بہتر ہے کہ ڈنڈے کو ڈنڈے سے کتے کو بھگا سکتے ہیں رسول سے اتنا کام بھی نہیں لے سکتے ہیں تو وہ تو گستاخ ہیں یہ یہ احمد رضا اتنا جھوٹا اس نے ہمیں برباد کر ڈالا ہمیں وہابی کہتا ہے ہمیں محمد بن عبد الوہاب کا پیروکار کہتا ہے یہ کیا ظلم ہے پتا تھا کہ ادھر سنی حاکم ہے سنی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اب بچنے کا یہی طریقہ ہے جیڑا بڑا سی ہو گیا سور مار مرے پنج لو جڑا مرضی ہوں ہوتی کوئی حکومت تھوڑی آ جی اس کے پوچھا کی حکومت پھر بن گئی تو آپ پھر بدل لانا لا کے رنگ بدلتے کوئی دیر لگتی ہے